اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائی اسمان اور زمیں اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نی تو کہاں ادہ جاتے ہیں